آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا اے قافلہ سالار مرحبا مرحبا قافلہ سالار مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا ممبئی انوار مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا واقف پہ اسرار مرحبا مرحبا واقف واپ اسرار مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا قافلہ سالار مرحبا آمنا کے دل برو دلدار مرحبا آمنا کے دل برو دلدار مرحبا آمنا کے دل برو دلدار مرحبا مرحبا اے محبوب غفار مرحبا مرحبا اے محبوب غفار مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرکبہ آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا اہدم و سہلن مرحبا اہدم و سہلن مرحبا اہدم و سہلن مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا شے ابرار مرحبا مرحبا کا شہید ابرار مرحبا مرحبا کا میرے منٹار مرحبا مرحبا آقا میرے منہار مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا ہے ن سالار مرحبا اہل و سلن مرحبا اہل و سلن مرحبا و سلن مرحبا و سلن مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا شاد ہو کے آمد خیر البرا پہ آج شاد ہو کے آمد خیر البرا پہ آج غم کے مارے بول اٹھے غم خار مرحبا غم کے مارے بول اٹھے غم خار مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹار کی آمد مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا سبز پر چم ہاتھ میں لہرا کے سب بولو سبز پر ہاتھ میں لہرا کے سب بولو مکی مدنی اے عربی سرکار مرحبا مکی مدنی اے عربی سرکار مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹار کی آمد مرحبا مکی مدنی اے عربی سرکار مرحبا ہاتھ میں کے سب بولو مکی مدنی اے عربی سرکار مرحبا مکی مدنی اے عربی سرکار مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا میں کعبہ خوشی سے آج جھومتا گئے مسجد میں کعبہ خوشی سے آج کہہ رہے گے گنبدوں مینار مرحبا لگے گئے گمب دو مینار مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرکبا اگلاؤ سالم مرخاب اگلاؤ سلم مرحبا نوا سالم مرحاب اگلاؤ سلم مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا بس گئی ہے وادی جامع نہیں مہک بس گئی گئے وادی جامع نہیں مہک تیری آمد پر شہ ابرار مرحبا تیری آمد پر شہ ابرار مرحبا تیری آمد تیری آمد تیری آمد پر شہ ابرار مر آبا سرکار کی آمد مر آبا دلدار کی آمد مرحبا منٹار کی آمد مرحبا غمخار کی آمد مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مر آبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا دو عبید بے ہنر کو کونات کا شور دو عبید بے ہنر کو گنر کا شور کر رہا ہے پیار سے تکرار مرحبا کر رہا ہے پیار سے تکرار مرحبا کر رہا ہے پیار سے کر رہا ہے پیار سے تکرار مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا آبا نور کی آمد مرحبا دل بر کی آمد مرحبا اگلا و مرحاب مرحبا سالن و اگلا مرحبا مرحاب و سالن مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا قافلہ سالار مرحبا